باب نمبر دس اور اب وہ ایک ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے نام کے اگر یہ لڑکی بھی انہی لڑکیوں جیسی ہوئی جنہیں میں آج تک مسترد کرتا رہا ہوں تو پھر کیا میں اسے بھی چھوڑ دوں گا اس نے خود سے پوچھا اور جواب دینے کی ہمت اپنے اندر نہیں پائی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا میں اس کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھوں گا اور اپنے حال کو ویسا بنایا جا سکتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں جب میں اسے زندگی میں سب کچھ دوں گا تو کیا وہ میرے لیے پارسائی اختیار نہیں کر سکے گی اس نے سوچا وہ کر لے گی کیونکہ وہ مشرقی عورت ہے اور شاید مسلمان بھی پچھلے پینتیس سالوں سے جس مسئلے کو وہ ٹالتا رہا تھا اب وہ اس کے سامنے اس طرح آ گیا تھا کہ وہ آنکھیں چرا کے آگے نہیں جا سکتا تھا کیا میں ایک مسلمان عورت سے شادی کے لیے اسلام قبول کر سکتا ہوں اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا اس کے اندر خاموشی کا ایک طویل وقفہ تھا ہاں میں کر سکتا ہوں بالآخر جواب آیا تھا اگر وہ لڑکی مجھے مل جائے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں فیصلہ بہت آسان ہو گیا تھا اگلے دن ایک بار پھر فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر گیا تھا وہ آج بھی نہیں تھی رات کو وہ ساؤتھ کے پاس پہنچ گیا ٹھیک ہے تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم اس لڑکی کے لیے مذہب تبدیل کر لو گے اچھا فرض کرو کچھ عرصے کے بعد تم دونوں کی شادی ناکام ہو جاتی ہے تم اسے طلاق دے دیتے ہو پھر تم کیا کرو گے کیا اسلام چھوڑ دو گے اس کے پاس ڈینیل کے لیے ایک اور مشکل سوال تھا شادی ناکام ہونے سے مذہب کی تبدیلی کا کیا تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے تم مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کر رہے صرف ایک عورت سے شادی کی خاطر ایسا کر رہے ہو ظاہر ہے اگر وہ عورت تمہارے پاس نہ رہی تو پھر تمہارے مسلمان رہنے کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا لیکن سچ یہی ہے کہ تم جیسا شخص جس کی زندگی میں کبھی مذہب رہا ہی نہیں اس کے لیے کسی مذہب میں داخل ہونے سے زیادہ آسان کام نکلنا ہے وسعود کا چہرہ دیکھتا رہا میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی الجھن نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایک عورت کے لیے اسلام قبول کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہ مذہب مجھے ایک بہتر انسان بنائے گا لیکن ایک عورت کو چھوڑنے پر میں یہ مذہب چھوڑنے کا کوئی خیال نہیں رکھتا شادی ایک معاشرتی معاملہ ہے مگر مذہب کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے پھر تم یہ بات تسلیم کرو کہ بعض معاشرتی معاملات ہمارے عقائد پر اثر انداز ہوتے ہیں کم از کم میں اپنے معاشری معاملات کو عقائد پر نظر انداز نہیں ہونے دوں گا میں اس معاملے میں تم سے بحث نہیں کروں گا ٹھیک ہے ایک فیصلہ اگر تم نے کیا ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ خدا تمہیں استقامت اور ثابت قدمی عطا کرے سعود نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا اگلی شام وہ سعود کے ساتھ وہاں گیا تھا اور ہال میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی تھی وہ بے اختیار سعود کا بازو پکڑ کر اسے کہنے لگا وہ واپس آ گئی ہے سعود نے کچھ حیرت کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے چند لمحوں ہی میں اس کے چہرے کی اداسی اور بے چینی ختم ہو گئی تھی سعود نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا وہاں بہت سی لڑکیاں نظر آ رہی تھیں ڈینیل اسے اپنے ساتھ ایک لڑکی کی طرف لے کر گیا اس نے سر اٹھا کر ڈینیل کو اپنی طرف آتے دیکھا اور مسکرائی ڈینیل نے آرڈر نوٹ کروانے کی بجائے بے تابی سے اسے پوچھا آپ ایک ہفتہ کہاں تھیں اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں وہ ڈینیل اور سعود کا چہرہ دیکھتی رہی سعود نے بر وقت مداخلت کی اور آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا وہ وہاں سے چلی گئی تھی ڈینیل خود پر قابو رکھو تمہاری اس کے ساتھ اتنی جان پہچان نہیں ہے کہ تم اس کے یہاں نہ آنے کے بارے میں اس سے اس طرح پوچھنے لگو سعود نے اسے کچھ سرزنش کی دس منٹ بعد وہ دوبارہ ٹرے کے ساتھ نمودار ہوئی اس بار اس لڑکی نے ڈینیل کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی نہ ہی وہ مسکرائی تھی خاموشی کے ساتھ اس نے آرڈر سرو کیا اور پیچھے ہٹ گئی وہ دونوں اپنی ٹرے اٹھا کر ایک قریبی ٹیبل پر پہنچ گئے تو یہ ہے امید عالم ہاں ڈینیل نے دور کاؤنٹر پر اس پر نظریں جمائے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں عطا پتا کرنے کی کوشش کروں گا مگر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اسے شادی کا پرپوزل دو کم از کم اس کا رد عمل تو معلوم ہو سکے گا سعود نے اسے مشورہ دیا تھا شادی کا پرپوزل ٹھیک ہے میں اسے آج پرپوز کر دوں گا وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا سعود کو ڈینیل کی بے اختیاری پر حیرت ہوئی تھی وہ بہت سنجیدہ اور ریزرو قسم کا آدمی تھا کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کا والہانہ انداز سعود کے لیے نیا تھا اس وقت سعود کو یوں لگ رہا تھا جیسے ڈینیل پوری طرح سحر زدہ ہے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بات کرتے ہوئے اس لڑکی سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں یوں جیسے اسے خوف ہو کہ وہ دوبارہ گم ہو جائے گی سعود آدھا گھنٹہ اور بیٹھا تھا پھر اٹھ کر چلا گیا تھا جبکہ ڈینیل وہیں بیٹھا رہا رات کو اس وقت سے پہلے جب وہ چلی جایا کرتی تھی وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا اس بار اس لڑکی نے کچھ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا امید کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی اس لڑکی کو پتھر کے بت کی طرح ساکت ہوتے دیکھا چند لمحے وہ سانس روک کے اسی طرح کھڑی رہی پھر وہ بڑی تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے دروازے سے غائب ہو گئی ڈینیل کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ دوبارہ نمودار نہیں ہوئی وہ کچھ بے چین اور مایوس ہو کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد وہ معمول کے مطابق باہر ریسٹورنٹ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی ڈینیل نے ہمیشہ کی طرح گاڑی کا تعاقب ہاسٹل تک کیا پھر واپس گھر آ گیا گھر آنے کے بعد اس نے فون پر ساؤتھ کو اس کے رد عمل کے بارے میں بتایا اچھا ٹھیک ہے اب میں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم پریشان مت ہو سعود نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا اگلے دن وہ اپنے معمول کے مطابق آفس سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ وہیں گیا تھا اور یہ دیکھ کر بے چین ہو گیا کہ وہ ایک بار پھر کاؤنٹر پر نظر نہیں آ رہی تھی امید عالم انہوں نے جاب چھوڑ دی ہے اس کے پیروں تلے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اس نے اسی کی وجہ سے جاب چھوڑی وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر کاؤنٹر پر کھڑا رہا پھر باہر نکل آیا اور باہر نکلتے ہی وہ سیدھا اس کے ہاسٹل گیا تھا جہاں وہ رہتی تھی چوکی دار سے اس نے امید کے بارے میں پوچھا چوکی دار نے قدرے سرد لہجے میں اس سے کہا وہ کل ہاسٹل چھوڑ کر جا چکی ہیں کہاں چلی گئیں اس کی جیسے جان پر بنائی تھی یہ ہمیں نہیں پتہ چوکی دار نے سرد مہری سے جواب دیتے ہوئے گیٹ بند کر لیا وہ پتہ نہیں کتنی دیر سن ذہن کے ساتھ گیٹ کے باہر کھڑا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں اسے کس طرح اور کہاں ڈھونڈے پھر پتہ نہیں کس خیال کے تحت اس نے ایک بار پھر گیٹ بجایا چوکی دار باہر نکلا کیا امید عالم مسلمان ہیں چوکی دار نے کچھ حیرانی کے ساتھ اس کے سوال پر اسے دیکھا ہاں وہ مسلمان ہیں وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ آیا وہ نہیں جانتا وہ کون سے علاقے کی کون سی مسجد تھی اسے صرف یہ یاد تھا کہ کئی گھنٹے سڑک پر بے مقصد گاڑی چلانے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی اور اس نے وہاں گاڑی روک دی مسجد کے اندر جا کر اس نے امام سے ملاقات کی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا امام مسجد بہت دیر حیرانی سے اسے دیکھتے رہے پھر انہوں نے مسجد میں اس وقت موجود چند لوگوں کو ڈینیل ایڈگر کے آنے کی وجہ بتائی تھی ڈینیل نے اس ان سب کے چہرے پر اتنی ہی حیرانی دیکھی وہ بڑے صبر سے ان سب کو کچھ فاصلے پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھتا رہا چند منٹ بعد وہ بلاخر اس کی طرف آئے اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا ایک گھنٹے کے بعد ڈینیل ایڈگر ایمان علی کی صورت میں اس مسجد کے ہال میں کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ انہی کی پیروی میں نماز ادا کر رہا تھا دعا مانگتے ہوئے امام کی دعا ختم ہونے کے بعد اس نے ایک دعا اور مانگی تھی اور اس کے بعد آمین کہا تھا وہاں سے گھر آ کر اس نے سعود ارتضا کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا ڈینیل نہیں ایمان علی میں جو کام کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہوں جلد کیا ہے یا دیر اس سے اس کا فیصلہ وقت کرے گا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتا دو کہ امید کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو اس کے علاوہ میں ایسے کسی عالم سے بھی ملنا چاہتا ہوں جو مجھے کچھ رہنمائی فراہم کر سکے سعود کو اس کے لہجے میں موجود سکون اور اطمینان نے حیران کیا اگلے دن دونوں کی ملاقات ایمان کے آفس میں ہوئی تھی سعود نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی میں ابھی کسی پر اپنے مذہب کی تبدیلی کا انکشاف نہیں چاہتا توقع رکھتا ہوں کہ تم اس بات کا خیال رکھو گے اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے سعود کو ہدایت دی ٹھیک ہے تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جہاں تک امید کا تعلق ہے تو کل تک تمہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا آج شام کو میرے ساتھ چلنا میں تمہیں ایک اسکالر سے ملواؤں گا سعود نے اٹھنے سے پہلے کہا تھا شام کو وہ سعود کے ساتھ اس اسکالر کے پاس گیا تھا جس کا سعود نے ذکر کیا تھا ایک نسبتاً غیر معروف علاقے میں ایک چھوٹے سے مگر بہت عمدگی سے بنے ہوئے گھر میں وہ ایک دراز کامت ساملی رنگت کے بارش آدمی سے ملا تھا جس نے مسافہ کرنے کے بعد اس کو گلے لگایا تھا وہ اسے اندر اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا تھا جہاں سب کی جہاں کی سب سے نمایاں اور خاص بات وہاں کی سادگی اور کتابوں کی تعداد تھی ان کے اندر بیٹھتے ہی ایک ملازم ایک ٹرے میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آیا تھا ایمان اپنی نظریں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص پر جمائے رہا جس کا نام ڈاکٹر خورشید اسکر تھا جب کہ وہ شخص بڑے پرسکون انداز میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ملازم کو میز پر چیزیں سجاتے دیکھ کر ہدایات دیتا رہا اس شخص کے اندر انداز میں کوئی خاص ٹھہراؤ اور تمکنت تھی جس نے ایمان کو متاثر کیا تھا ملازم کے جانے کے بعد چائے پیتے ہوئے اسی پرسکون انداز میں انہوں نے ایمان علی کو مخاطب کیا مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ چیزیں پیش نہیں کر سکا اس کی بات پر ایمان کچھ شرمندہ ہو گیا آپ نے پہلے ہی بہت تکلیف کیا ہے اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی چائے کا ایک کپ ہی کافی ہوتا یہ تمام اس شخص کے لیے نہیں ہے جو مجھ سے کچھ سیکھنے آیا ہے یہ اہتمام اس شخص کے لیے ہے جس سے میں کچھ سیکھنے والا ہوں ایمان چائے پیتے پیتے رک گیا اس کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کچھ الجھی ہوئی نظروں سے اس نے ساتھ بیٹھے سعود کو دیکھا جو بڑی بے نیازی سے چائے پینے میں مصروف تھا سعود صاحب سے پتہ چلا کہ آپ ایک عورت کے لیے ڈینیل ایڈگر سے ایمان علی بن گئے ہیں ہمیں اس عورت کو دیکھنے کا اشتیاق ہے جس کے لیے آپ ایمان علی بن گئے سچ پوچھیے تو بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی ایمان علی بننے کی خواہش کرے ایمان علی اس کا چہرہ دیکھنے لگا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس رستے کا انتخاب کر لیا ہے اس نے ایک دم ایمان علی سے پوچھا نہیں اس شخص کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنے سامنے موجود تین رستوں میں سے آپ نے سب سے بہتر رستے کا انتخاب کیا ہے اب وہ راستہ کہاں جائے گا یہی جاننے آپ کے پاس آیا ہوں ایمان علی نے کہا یہ آزمائش کا راستہ ہے آزمائش جانتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تو ایمان علی نے نفی میں سر ہلا دیا ہاں آپ کو اس لیے علم نہیں ہوگا کیونکہ آپ ساری زندگی مذہب کے دائرہ سے باہر رہے ہیں مگر ابھی کچھ عرصہ کے بعد آپ کا سامنا آزمائش سے ہوگا اسی وقت یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ دین کے لیے آپ میں کتنی استقامت ہے آپ ہر روز اسی وقت میرے پاس آ جایا کریں میں کوشش کروں گا کہ دین کے بارے میں آپ کی واقفیت بڑھا سکوں دین سے عشق تو اللہ ہی بڑھائے گا انہوں نے بڑے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا وہ تقریباً دو گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا انہوں نے اسے بہت سی بنیادی اور ضروری باتوں سے آگاہ کیا تھا جانے سے پہلے انہوں نے اسے کچھ کتابیں مطالعہ کے لیے دیں وہ ان کے پاس سے واپس آتے ہوئے بہت مطمئن تھا رات کو سونے سے پہلے اسے اپنی پچھلی رات کو نماز کے دوران کی جانے والی دعا یاد آئی تھی ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کی طلب ہی مذہب کی طرف لے کر آتی ہے مجھے ایک عورت کی طلب اس طرف لے آئی ہے اور اب جب میرے پاس ایمان ہے تو میں اسی ایمان کا سہارا لے کر تم سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمان کی حیثیت سے میری دعا میری پہلی دعا قبول فرما اگر میری محبت میں اخلاص ہے تو وہ لڑکی مجھے مل جائے میں زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں اس سے پہلے مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی مگر اب اس طرح ایک مسلمان کے طور پر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے کہ میں ٹھکرایا نہیں جاؤں گا میری دعا قبول کی جائے گی مجھے اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی مجھے خواہش ہے ایمان علی نے آنکھیں بند کر کے اپنے الفاظ یاد کیے تھے اور پھر آنکھیں کھول دی ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مل جائے گی کم از کم اب ضرور مل جائے گی اس نے دوسری بار سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا وہ اسی ہاسٹل میں ہے اس کا باپ آرمی میں میجر تھا وہ دو بہنیں اور دو بھائی ہیں اس کا گھر راول پنڈی میں ہے ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے سعود ارتضا نے اگلے روز شام کو اسے امید عالم کے بارے میں ساری تفصیلات فراہم کر دی تھیں اس کے پاس امید کا راول پنڈی والے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھی تھا مگر چوکیدار نے تو کہا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہے وہ سعود کی اطلاع پر کچھ حیران ہوا ہاں چوکی دار نے جھوٹ بولا ہوگا ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے اسے امید ہی نے کہا ہو پھر اب اب کیا کرنا چاہیے میں کسی ذریعے سے اس کی فیملی سے رابطہ قائم کر کے تمہارا پرپوزل بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں کیا تم یہ کام کر کر سکو گے یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو سعود نے اس سے کہا وہ نہیں جانتا تھا کہ سعود امید کے گھر والوں سے رابطے کے لیے کس طرح کی کوششیں کر رہا ہے اس نے یہ معاملہ مکمل طور پر اسی پر چھوڑ دیا تھا اب وہ ہر روز رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس چلا جایا کرتا تھا وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے اسکالر سے ملتا رہا تھا ہاورڈ میں تعلیم کے دوران بھی اسے اپنے کچھ پروفیسر سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا مگر تیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والا یہ اسکالر اس کے لیے حیران کن تھا وہ جامعہ الازہر سے تعلیم یافتہ تھے اور اردو اور انگلش کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی بہت روانی سے بولتے تھے مگر سب سے بڑا شوق اسے اس وقت لگا جب ایک دن ان سے بات کرتے کرتے اس نے روانی میں ایک جملہ جرمن زبان میں کہا اور اس جملے کا جواب انہوں نے اتنی ہی شستہ جرمن میں دیا تھا جرمن وہ حیرانی سے ان کا منہ دیکھنے لگا آپ کی طرح میں بھی کچھ زبانیں بول لیتا ہوں ان کا اطمینان برقرار تھا اس دن کے بعد وہ اکثر ان سے جرمن ہی میں گفتگو کیا کرتا کسی انسان کے علم کی حد کیا ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا ڈاکٹر خورشید کے پاس ہر چیز کے بارے میں معلومات تھیں وہ صرف معلومات ہی نہیں تھی یقین دلانے کے لیے ریفرنس اور قائل کرنے کے لیے دلائل بھی تھے انہیں صرف اسلام کے بارے میں سیر حاصل معلومات نہیں تھیں بلکہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے مذہب کے بارے میں معلومات تھیں اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جتنی الجھنیں تھیں وہ ایک ماہر ویور کی طرح ہر گرا کھولتے جاتے تھے بعض دفعہ وہ ان کی باتوں پر لاجواب ہو جاتا تھا اور جب وہ ان کی تعریف کرتا تو وہ کہتے کوئی دلیل لاجواب نہیں کر سکتی جب تک دلیل میں طاقت نہ ہو میرا دین دلیل کا دین ہے منطق کا دین ہے سڑک پر بیٹھا ہوا ایک ان پڑھ مسلمان بھی اگر دین کا علم اور شعور رکھتا ہو تو وہ بھی کسی کو اسی طرح لاجواب کر دے کیونکہ جس ذریعے سے ہم دلیل لیتے ہیں وہ قرآن ہے خدا ہے پیغمبر ہے اسلام ہے پھر دلیل لاجواب کیوں نہیں کرے گی جب سارے ذرائع آسمانی ہوں تو ہم انسان جو زمین کی مخلوق ہیں وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ ان کی باتوں پر جتنا غور کرتا اتنا ہی اس کا ذہن صاف ہوتا جاتا دو قسم کی زمین ہوتی ہے ایک وہ جو بنجر ہوتی ہے کسی بھی موسم کی بارش وہاں کتنا ہی پانی کیوں نہ برسا دے اس زمین کو بنجر ہی رہنا ہے وہاں ہریالی نہیں ہو سکتی دوسری زمین زرخیز ہوتی ہے پانی کا ہلکا سا چھینٹا بھی وہاں ہریالی لے آئے گا مگر ضرورت صرف ہریالی کی تو نہیں ہوتی اس ہریالی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو ورنہ ہریالی میں تو زہریلی جڑی بوٹیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی شامل ہیں توجہ اور احتیاط کی نہ کی جائے تو زرخیز زمین پر یہ دونوں چیزیں بہت افراد میں آ جاتی ہیں اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ صرف پانی نہ دیا جائے زمین کی زرخیزی کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کیا جائے آپ کو بھی اللہ نے ایسا ہی زرخیز دماغ اور روح دی اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی نقصان دہ جڑی بوٹیوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بچائیں اس ہریالی کی حفاظت کریں جو آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے رہی ہے اور آپ کے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں آپ کر لیں گے وہ اتنے یقین سے کہتے کہ اسے حیرانی ہونے لگتی اس ایمان اس اعتماد اس یقین پر جو انہیں اس پر تھا وہ ان کے پاس آنے والا واحد نو مسلم غیر ملکی نہیں تھا انہوں نے اسے دوسرے بہت سے نو مسلمانوں سے بھی ملوایا تھا جو اس کی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پاس رہنمائی کے لیے آیا کرتے تھے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے مذہب کا نہ ہونا اور مذہب کا ہونا دو مختلف تجربات ہیں اور مذہب کے ہونے کا تجربہ نہ ہونے کے تجربے سے زیادہ بامعنی پر لطف اور بامقصد تھا میں نے کبھی زندگی میں مذہب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی خدا پر یقین ضرور رکھتا تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ سارے مذاہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں مگر خود میں کبھی بھی کسی مذہب سے اتنا متاثر یا سحر زدہ نہیں ہوا کہ مذہب قبول کر لیتا اور دراصل اس سے میری زندگی میں کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا مجھے کبھی کسی کامیابی کے حصول کے لیے مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑی نہ ہی اللہ کو پکارنا پڑا اب خود سوچیں اس صورت اور ان حالات میں مذہب کی مذہب ایک ضرورت تو نہیں رہتی بس ایک اختیاری چیز بن جاتی ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ الجھے ہوئے انداز میں ان سے کہتا اور وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سنتے رہتے آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ ہی سرات مستقیم پر رکھا مگر کسی آزمائش میں نہیں ڈالا اس لیے آپ نے یہ سوچ لیا کہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف تمام مذاہب کا احترام کرنے اور اللہ کے وجود کو مان لینے سے کام چل جائے گا آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آزمائش میں کبھی ڈالا ہی نہیں جائے گا مذہب کی اہمیت کا اندازہ اصل تو اسی وقت ہوتا ہے جب آپ آزمائش میں ہوں آزمائش بالکل دلدل کی طرح ہوتی ہے اس میں سے انسان صرف اپنے بل بوتے پر نہیں نکل سکتا کوئی رسی چاہیے ہوتی ہے کسی کا ہاتھ درکار ہوتا ہے اور اس وقت وہ رسی اور ہاتھ مذہب کا ہوتا ہے رسی اور ہاتھ نہیں ہوگا تو آپ دلدل کے اندر جتنے زیادہ ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنا ہی جلدی ڈوبیں گے پانی میں ڈوبنے والا شخص زندہ نہیں تو مرنے کے بعد باہر آ جاتا ہے مگر دلدل جس شخص کو نگلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اسے دوبارہ ظاہر نہیں کرتی لیکن جو شخص ایک بار ہاتھ اور رسی کے ذریعے دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے وہ اگلی کسی دلدل سے نہیں ڈرتا اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ شور مچائے گا چلائے گا تو ہاتھ اور رسی بلاخر آ جائیں گے اب سوچیے اپنی خوش قسمتی پر کہ آپ ان لوگوں کی قطار میں شامل ہو گئے ہیں جو دلدل میں گرنے پر ہاتھ اور رسی کو پکار سکتے ہیں اور ان کے آنے کی توقع بھی کریں گے ہر بار ان کے گھر سے آتے ہوئے وہ بہت پرجوش ہو جاتا سعود نے اپنی فیملی کے ذریعے ایمان کا پرپوزل امید کے گھر بھجوایا تھا ان لوگوں نے چند دن سوچنے کے لیے لیے اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا سعود نے چند بار اور کوشش کی مگر اس کا نتیجہ بھی یہی رہا تھا اس نے ایمان کو اس کے بارے میں بتا دیا وہ مسترب ہو گیا کیا تم کچھ اور نہیں کر سکتے اس نے ایک بار پھر سعود سے پوچھا میں کچھ اور لوگوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کروں گا اب دیکھو کیا ہوتا ہے سعود کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہا تھا ایمان علی کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا وہ روز ڈاکٹر خورشید کے پاس جا جا رہا تھا اور اس کی افسردگی زیادہ دیر ان سے چھپی نہیں رہی انہوں نے اس سے وجہ پوچھی تھی اور ان کے اصرار پر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا اس کی ساری باتیں سن کر وہ مسکرائے امید عالم سے کتنی محبت ہے آپ کو وہ ان کے سوال پر کچھ جھیم گیا یہ میں نہیں جانتا مگر ڈاکٹر خورشید نے اس کی بات کاٹ دی مگر محبت ضرور کرتے ہیں انہوں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کر دیا اور وہ خاموش رہا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ان کے حصول کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کی محبت میں اخلاص ہے تو وہ آپ کو مل جائے اب آپ دعا کریں اگر اس عورت سے شادی آپ کے لیے بہتر ہو تو وہ آپ کو ملے ورنہ صرف محبت کے حصول کی دعا نہ کریں اور پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا مگر میں تو امید کے بغیر نہیں رہ سکتا ایمان کے بغیر نہیں رہا جا سکتا اور آپ کے پاس ایمان ہے ان کا جواب اتنا ہی بے ساختہ تھا آپ سمجھ نہیں پا رہے میں وہ میرے لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ سے اپنی بات کیسے کہوں وہ الجھ گیا تھا تو مت کہیے اگر بات کہنے کے لیے لفظ نہ مل رہے ہوں تو اپنی اس بات یا جذبے پر ایک بار پھر سے غور ضرور کرنا چاہیے وہ ان کا منہ دیکھ کر رہ گیا وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا انسان صرف خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے چاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے سے ہی وہ قائل نہیں ہوا تھا مگر سر جھکا کر خاموش رہا جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا مگر پانی کا گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پھر اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر سکتا تھا اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر خورشید کو دیکھا مگر لوگ پیاس سے مر بھی جاتے ہیں نہیں پیاس سے نہیں مرتے مرتے تو وہ اپنے وقت پہ ہیں اور اسی طرح جس طرح خدا چاہتا ہے مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے تو کیا میں اس سے محبت نہ کروں آپ محبت ضرور کریں مگر محبت کے حصول کی اتنی خواہش نہ کریں آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی مگر کسی چیز کو خواہش بن کر کائی بن کر اپنے وجود پر پھیلنے مت دیں ورنہ یہ سب سے پہلے ایمان کو نگلے گی اگر آپ اس عورت کے حصول کے لیے دعا کی کوشش بھی کر رہے ہیں اب صبر کر لیں اور معاملات اللہ پر چھوڑ دیں پریشان ہونے راتوں کو جاگنے اور سرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا اس رات وہ ان کی باتوں پر غور کرتا رہا تھا مگر امید کے بغیر میں نہیں رہ سکتا سونے سے پہلے اس نے جیسے تھک ہار کر سوچا تھا ایک ماہ اسی طرح گزر گیا تھا سعود ہر روز اس سے یہی کہتا تھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے وہ اپنی اداسی اور افسردگی سے نجات نہیں پا رہا تھا ڈاکٹر خورشید کے پاس جا کر اسے کچھ سکون مل جاتا گھر واپس آنے کے بعد اس کے بارے میں سوچتا رہتا اس دن بھی وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا ہوا تھا ان سے باتیں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا پھر انہوں نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا آج آپ سے کسی کو ملوانا چاہتا ہوں اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آنے والے سے مل کر آپ بہت خوش ہوں گے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اگلے دس منٹ کے بعد گیٹ پر کال بیل ہوئی اور پھر ملازم جس لڑکی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا امید نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر ڈاکٹر خورشید کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کا استقبال کر رہے تھے ایمان کو اپنے دل کی دھڑکن باہر تک سنائی دے رہی تھی وہ اب دوسرے صوفے پر بیٹھ چکی تھی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر خورشید کمرے سے جا چکے تھے وہ دونوں اب کمرے میں اکیلے تھے بات کا آغاز امید نے کیا اب مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کے سوال اور انداز میں برہمی تھی کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے یہ ایک بہت ہی بہودہ اور فضول جواب ہے وہ اسے دیکھ کر رہ گیا نہ آپ میرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس نے بات کرتے ہوئے خود ہی اپنے جملے میں تصحیح کی صرف ایک لڑکی سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا کسی بھی شخص کو بہت ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے اور ایسے شخص سے شادی بہت مشکل کام ہے میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا مذہب اختیار کیا ہے اس سے پہلے میں کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں تھا جو بھی ہے لیکن میں مسلمان ہوں اور ایسے شخص سے شادی کر لینا جسے اسلام قبول کیے چار دن ہوئے ہوں بہت مشکل کام ہے میں زندگی میں رسک نہیں لیا کرتی اور پھر ایسے شخص کے لیے جسے میں جانتی نہیں ہوں جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں وہ بڑے صبر سے ان اس کی باتیں سنتا رہا اور شاید انسان ساری باتوں کو اگنور کر دے مگر مذہب مذہب کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے میں آپ ہی کے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں امید مگر آپ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں آپ کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں مگر میں تو مسلمان ہو چکا ہوں کتنے دن کے لیے ایمان کو اس کے لفظوں پر پہلی بار تکلیف ہوئی آپ کو میری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے شادی ہر انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے کسی کو اس حد تک تنگ کر دیا جائے کہ وہ ایسے بھی آپ میں آپ کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں وہ کہہ رہی تھی اگر آپ کے پاس مجھ سے بہتر شخص کا آپشن ہو تو آپ اس سے شادی کر لیں لیکن اگر مجھ سے بہتر نہیں تو پھر مجھ سے شادی کرنے میں کیا حرض ہے میں پچھلے آٹھ سال سے پاکستان میں ہوں آپ چاہیں گی تو آئندہ بھی یہی رہوں گا مگر میں یہ نہیں جانتی کہ آپ دل سے اس مذہب کو اختیار کر رہے ہیں یا صرف یہ ایک دکھاوا ہے میرے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے فی الحال کوئی ثبوت نہیں ہے اس نے بے چارگی سے کہا کمرے میں ایک طویل خاموشی چھائی نہیں آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے آپ بتا دیں وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی بہت کم عمری میں میری منگنی ہو گئی تھی مجھے اپنے منگیتر سے بہت محبت تھی ہماری منگنی نو سال رہی پھر پھر میرے منگیتر نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی تھی ایمان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا کیوں کیونکہ میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی یہ بتانا ضروری نہیں اب کچھ بھی سمجھ لیں کچھ بھی سوچ لیں مگر بہرحال اس نے مجھ سے شادی نہیں کی ٹھیک ہے میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہونی تھی اس لیے آپ کے منگیتر سے نہیں ہو سکی اس نے امید کے چہرے پر جنجلاہٹ دیکھی تھی کمرے میں ایک بار پھر طویل خاموشی چھا گئی تھی اور اس خاموشی کو ایک بار پھر ڈاکٹر خورشید نے توڑا تھا وہ کمرے میں آ گئے تھے تو پھر کیا طے کیا تم لوگوں نے انہوں نے بہت نارمل انداز میں اس طرح کہا جیسے وہ دونوں اسی مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہوں امید نے کچھ نہیں کہا تھا ایمان بھی خاموش رہا امید آپ نے ایمان علی سے بات کر لی انہوں نے نرم آواز میں اس سے پوچھا ہاں میری کچھ شرائط ہیں ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ بے حد الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی کیا ایمان علی کو شرائط قبول ہیں اس بار ڈاکٹر خورشید نے ایمان کو دیکھا تھا میں نے ابھی انہیں اپنی شرائط سے آگاہ نہیں کیا مگر میں جانے بغیر ہی ان کی ساری شرائط ماننے پر تیار ہوں ایمان علی نے کہا اب پہلے شرائط سن لیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں امید کا لہجہ ترش تھا یہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو ایک سال تک یہ اسلام کے بارے میں سب کچھ جانیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں ایک سال تک اگر یہ مسلمان رہے اور اچھے مسلمان کی طرح سارے فرائض پورے کرتے رہے تو پھر مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا دوسری شرط یہ ہے کہ ایک سال کے دوران یہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھیں وہ سر اٹھا کر ایمان کو دیکھ رہی تھی تو ایمان آپ ان شرائط کے بارے میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر خورشید نے اس سے پوچھا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ساری شرائط قبول ہیں وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا مگر کیا میں یہ سمجھ لوں کہ ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھ سے شادی کر لیں گی اس بار اس نے امید سے پوچھا ہاں وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر کھڑی ہو گئی ڈاکٹر خورشید اسے باہر تک چھوڑنے گئے ایمان کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہی اس کے پاس آئی تھی اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس حد تک خوش تھا مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اس کا ملال اور افسردگی ختم ہو چکی تھی یہ تو صرف ایک سال کی بات ہے میں تمہارے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں اس کے جانے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا تھا ڈاکٹر خورشید واپس کمرے میں آ گئے ان کے چہرے پر بہت ہی معنی خیز مسکراہٹ تھی تو ایمان علی کیا ایک سال انتظار کر پائیں گے ہاں کر لوں گا اس کی آواز میں بے حد مستحکم تھی وہ چاہتی ہے کہ آپ دین کے لیے استقامت اور ثابت قدمی پیدا کریں انہوں نے بیٹھتے ہوئے جیسے وضاحت کی نہیں ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا وہ چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں اس کا خیال ہے ایک سال میں اس سے رابطہ رکھوں گا نہ اسے دیکھوں گا تو پھر اس کے بارے میں سوچنا بھی ختم کر دوں گا مگر اسے میری محبت کا اندازہ نہیں ہے وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ڈاکٹر خورشید اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہے ایک سال کیسے گزرا تھا اسے اندازہ نہیں ہوا مگر ایک سال کے دوران اس نے ڈاکٹر خورشید کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کیا کبھی کبھار پارٹیز میں پینے والی شراب اس نے چھوڑ دی اپنی سیکرٹری کے ساتھ میل جول ختم کر دیا وہ ہر رات ڈاکٹر خورشید کے پاس آتا اور انہیں اپنے پورے دن کی روداد سناتا زندگی میں چھوٹے موٹے مسائل کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لایا تھا مگر اب انہی مسائل کو وہ نئے سرے سے دیکھنے لگا تھا اس کے اندر پہلے سے زیادہ برداشت آ گئی تھی اس کی اخلاقی اقدار میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نان دانستہ طور پر دنیا کی سب سے بڑی نعمت کو پا بیٹھا ہے مسلمان ہونا اور ایمان حاصل کر لینا ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتا اسے اس عورت پر اور پیار آتا جس کے حصول کی خواہش نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا تھا اور مسلمان بننے کے بعد وہ جیسے مقام پر پہنچ گیا تھا اپنے والدین کو اس نے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہیں بتایا تھا مگر انہیں اس نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان ہی میں ایک لڑکی سے شادی کرنے والا ہے مسلمان لڑکی سے کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے اس کے باپ کو جیسے ایک دم ایک خوف نے ستایا تھا نہیں میں ایسے ہی رہوں گا جیسے اب ہوں اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گی اس معاملے پر ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے اس نے ماں باپ کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا ان دنوں ان دونوں کے ذہن میں اس لڑکی کے حوالے سے خود کچھ خدشات ابھرے مگر ایمان نے انہیں اس بارے میں بھی تسلیاں اور دلاسے دے کر مطمئن کر دیا جس شام وہ ڈاکٹر خورشید کے گھر اس سے ملنے آئی تھی اس تاریخ سے پورے ایک سال کے بعد اس نے ایک کارڈ راول پنڈی امید کے گھر بھجوا دیا اسی شام ڈاکٹر خورشید نے امید کے بھائی سے بات کی تھی دو دن کے بعد وہ لاہور آئی ایک بار پھر ڈاکٹر خورشید کے گھر دونوں نے ملاقات کی پورے ایک سال بعد بھی اسے دیکھنے کے بعد اسے یوں لگا جیسے ایمان علی نے اسے کل ہی دیکھا ہو وہ اس کے ذہن اس کے تصور سے کبھی بھی نہیں ہٹی تھی ایک سال گزر گیا میں اب بھی مسلمان ہوں ثابت ہوا کہ میرا ایمان کوئی فریب نہیں اور میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ایک سال کے دوران میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک مسلمان کرتا ہے نماز بھی پڑھی ہے روزے بھی رکھے ہیں کوئی حرام چیز نہیں کھائی شراب نہیں پی اپنی گرل فرینڈ کو بھی چھوڑ چکا ہوں قرآن پاک بھی پڑھ چکا ہوں دین کے بارے میں آپ مجھ سے کسی بات سے بے خبر نہیں پائیں گی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اس نے امید سے کہا تین دن بعد راول پنڈی میں ایک سادہ تقریب میں ان کا نکاح ہو گیا ایمان علی کی طرف سے شادی میں صرف سعود ارتضا اور ڈاکٹر خورشید نے گواہوں کی حیثیت سے شرکت کی امید کی طرف سے بھی شادی میں صرف اس کے اپنے گھر کے لوگ تھے وہ آج بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس دن وہ کتنا خوش تھا شادی کی رات اس نے امید کو بتایا تھا کہ کس طرح پہلی بار اسے دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا کس طرح وہ اس کے لیے کئی ماہ تک وہاں جاتا رہا تھا اس نے اسے وہ سارے اسکیچز بھی دکھائے جو وہ اس پورے عرصے میں بناتا رہا تھا وہ جواباً کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی اور پھر ایمان نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرتے دیکھے پھر اس نے نظریں جھکا لی تھیں اس کے بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے آنسوؤں کی وجہ نہیں بتائی تھی وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا کیا تم مجھ سے شادی کر کے بہت ناخوش ہو مجھے نہیں پتہ بس مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا مجھے سارے لفظ جھوٹ لگتے ہیں اس نے سر اٹھا کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا اور بہت دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا ایک ہفتے کے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا تھا جانے سے پہلے اس نے امید کو بتایا تھا میرے والدین ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں میں انہیں کچھ عرصہ کے بعد بتا دوں گا مگر ابھی تم بھی ان پر یہ ظاہر مت کرنا اسے حیرت ہوئی تھی جب امید نے خلاف توقع کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر سر ہلا دیا تھا وہ پرسکون ہو گیا شادی کے اس پہلے ہفتے میں امید کا رویہ اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا وہ اس کا خیال رکھتی تھی اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی اس کی باتوں پر ہنستی بھی تھی مگر بعض دفعہ بات کرتے کرتے یکدم وہ جیسے کسی ٹرانس میں چلی جاتی تھی اور ایک بار اس کیفیت میں آنے کے بعد وہ بہت دیر خاموش رہتی تھی اس وقت کوئی چیز اس کی خاموشی توڑ نہیں پاتی تھی مگر ایمان زیادہ فکر مند نہیں تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ میری باتوں پر اعتماد بھی کرے گی اور مجھ سے محبت بھی وہ ہمیشہ ایسے موقعوں پر سوچتا تھا اور جرمنی آ کر اس کا یہ خیال پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا تھا وہاں دو ہفتوں کے قیام کے دوران وہ نہ صرف سبل اور پٹر کو مطمئن و مسرور کرنے میں کامیاب رہی تھی بلکہ ان دونوں کے درمیان بے تکلفی میں کچھ اور اضافہ بھی ہو گیا تھا ایمان نے ان دو ہفتوں کے دوران اسے اپنی ساری زندگی کی داستان سنا دی تھی ایمان کے والدین نے شادی کی ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا جس میں ایمان نے اسے اپنے تمام فیملی ممبر سے ملوایا تھا واپس آنے سے صرف دو دن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا وہ ایک بار پھر اپنے اسی خول میں بند ہو گئی ایمان سے اپنے ساتھ کچھ شاپنگ کروانے کے لیے مارکیٹ لے گیا ایک شاپنگ مال کے اندر ایک شاپ میں وہ کچھ سویٹر دیکھنے میں مصروف تھی جبکہ وہ اپنے لیے کچھ سویٹرز خریدنے کے بعد کاؤنٹر پر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر رہا تھا جب اس کی نظر دکان سے باہر گزرتے ہوئے اپنے ایک کزن پر پڑی تھی وہ بے اختیار دکان سے باہر نکل گیا اس کا کزن کافی آگے جا چکا تھا بھیڑ میں اس تک پہنچنے میں اسے کچھ دیر لگی چند منٹ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا پھر اسے اپنی پاکستان واپسی کے بارے میں بتا کر وہ واپس اسی شاپ میں آ گیا تھا سامنے نظر دوڑانے پر اسے امید کہیں نظر نہیں آئی وہ کاؤنٹر کی طرف آ گیا سویٹرز کے پیکٹ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے سیلز گرل نے اسے بتایا کہ امید اس کی تلاش میں چند منٹ پہلے وہاں سے چلی گئی تھی وہ یکدم پریشان ہو گیا شاپ سے باہر آنے پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی وہ چند منٹ وہیں کھڑا پریشان ہوتا رہا اور واپس نہیں آئی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہیں کھڑا رہے یا اسے ڈھونڈنے کے لیے کہیں چلا جائے پھر وہ پلٹ کر واپس اندر سیلز گرل کے پاس آ گیا اسے ہدایت کر کے کہ اگر وہ واپس آ جائے تو اسے وہیں بٹھا لیا جائے وہ خود مال میں اسے ڈھونڈنے لگا تھا وقت جتنی تیزی سے گزر رہا تھا اس کے اضطراب میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ اسے وہاں چھوڑ کر گیا ہی کیوں اسے جرمن زبان آتی تھی نہ ہی وہ راستوں سے اچھی طرح واقف تھی کہ ٹیکسی لے کر واپس جا سکتی اور پتہ نہیں اسے گھر کا ایڈریس بھی پتہ ہوگا یا نہیں وہ کچھ اور پریشان ہوا تب ہی مال کے پبلک ایڈریس سسٹم پر ایک اعلان ہونے لگا تھا اور وہ تقریباً بھاگتا ہوا انتظامیہ کے آفس کی طرف گیا تھا وہ وہاں پہنچ چکی تھی اور اب پبلک ایڈریس سسٹم پر اس کا نام پکارا جا رہا تھا آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی امید کو دیکھ لیا اس کا رد عمل اس کے لیے شاکنگ تھا وہ جتنی بے اختیاری سے اس کی طرف گیا تھا اس نے تقریباً اتنے ہی زور سے اسے دھکیل دیا تھا تم میرے پاس مت آؤ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس لیے یہاں لے کر آئے تھے تاکہ تاکہ مجھے اس طرح چھوڑ کر بھاگ جاؤ وہ یکدم دم چلانے لگی تھی وہ اس کی باتوں پر ہکا بکا رہ گیا تھا میں جانتی تھی تم مجھے اسی طرح چھوڑو گے تم میرے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہوگے تم مجھے دھوکہ دو گے میں نے تم سے شادی کر کر بہت بڑی غلطی کی کو بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا کمرے میں موجود انتظامیہ کے تینوں لوگوں ان کے درمیان اردو زبان میں ہونے والی اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ان کی نظروں میں تماشا نہیں بننا چاہتا تھا امید آؤ باہر چل کے بات کرتے ہیں اس کے قریب جا کر اس نے مدم آواز میں اسے بازو سے پکڑ کر کہا مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اس پر گرانے لگی مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا اب میں پاکستان جانا چاہتی ہوں وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی دو گھنٹے تک وہ وہاں اس کے پاس بیٹھا معذرتیں کرتا رہا جب اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو وہ چلا اٹھا تھا میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں شوہر ہوں تمہارا امید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی شاپنگ مال سے باہر آتے ہوئے وہ تقریباً روحان سا ہو گیا تھا اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے شاپ سے باہر جانے کی وجہ اسے بتائی مگر وہ کچھ نہیں بولی تھی اور جرمن میں ان کے آخری دو دن اسی طرح گزرے تھے گھر آنے کے بعد بھی اس کی معذرتوں کے جواب میں وہ بالکل خاموش ہی رہی تھی اور ایمان علی کا پچھتاوا اور ندامت اور بڑھ گئی پاکستان آنے کے بعد وہ ایک ہفتہ کے لیے سیدھی راول پنڈی چلی گئی جبکہ وہ لاہور آ گیا تھا اور لاہور آتے ہی وہ سیدھا ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا تھا بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تم محبت اور مہربانی سے پیش آتے رہو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی مسلمان پر ویسے بھی فرض ہے کہ وہ بیوی سے نرمی سے پیش آئے اس کی پریشانی جان کر انہوں نے اسے نصیحت کی تمہاری ہی خواہش تھی تمہیں وہ عورت مل جائے جس سے تم سب محبت کرو اب وہ عورت تمہارے پاس ہے تو تم اس کے ذرا سے غصے سے پریشان ہو رہے ہو وہ ان کی بات پر مسکرانے لگا تھوڑا سا غصہ نہیں اس میں بہت زیادہ غصہ ہے وہ اس کی بات پر ہنس پڑے جب اسے تم سے محبت ہو جائے گی تو یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا ابھی تو تم دونوں کو ساتھ زندگی گزارتے بہت عرصہ نہیں ہوا وہ ان کے پاس سے واپس آنے کے بعد بہت پرسکون تھا ایک ہفتے کے بعد وہ راول پنڈی سے اسے لینے گیا تھا اور وہ اس سے بہت نارمل طریقے سے ملی تھی یوں جیسے ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا ایمان نے شکر ادا کیا تھا اس کی زندگی بہت نارمل انداز میں گزر رہی تھی امید کا رویہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا جس پر اسے اعتراض ہوتا مگر بعض اوقات جب وہ اپنے مخصوص ٹرانس میں چلی جاتی تو ایمان کو تکلیف ہوتی کیونکہ اس وقت وہ بہت تلخ اور اکھڑ ہو جاتی تھی مگر ایسے لمحات میں بھی ایمان کو کبھی اس سے شادی پر پچھتاوا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس سے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں ایک سکون ایک ٹھہراؤ محسوس ہوا تھا اس لیے وہ اس کے ان موڈز کو بھی بہت خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ایسے ہی موڈ میں ایک دن امید نے بڑی تلخی سے اس سے کہا تھا تمہیں پتہ ہے میں تم سے محبت نہیں کرتی میں نے تم سے صرف شادی کی ہے صرف زندگی گزار رہی ہوں تمہارے ساتھ کیونکہ ایک گھر چاہیے ہوتا ہے وہ مجھے تم سے مل گیا وہ اس کی کرواہٹ کو سکون کے ساتھ برداشت کر گیا میں جانتا ہوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے مجھے بتانا چاہیے کہ مجھے تم سے ایمان نے اس کی بات کاٹ دی محبت نہیں ہے کوئی بات نہیں میں نے مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو وہ بالکل ساکت اسے دیکھتی رہی تمہیں دراصل محبت مل گئی ہے نا اسی لیے تمہیں پرواہ نہیں ہے اگر نہ ملتی تو تمہیں احساس ہوتا مجھے محبت ہی تو نہیں ملی اس نے عجیب انداز میں کہا ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں گے مت کرو میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا اس کے انداز میں کمال کی لا تعلقی تھی تم جانتی ہو میں یہ نہیں کر سکتا یہ ممکن نہیں نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہ کروں وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا وہ ایک بار پھر ٹرانس میں چلی گئی وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس اب بھی باقاعدگی سے جایا کرتا تھا وہ اس کے لیے ایک عجیب سورس آف انسپریشن تھے ان کے درمیان بہت عجیب سا کمیونیکیشن تھا بعض دفعہ وہ اس کی افسردگی کو بغیر بتائے جان جاتے تھے اور پھر اسے ہلکا کر دیا کرتے تھے ان کے پاس سے آنے کے بعد وہ خاصا پرسکون رہتا تھا مذہب میں ان کی روز بروز بڑھتی ہوئی دلچسپی کی وجہ بھی وہی تھے وہ اکثر رات کو اسٹڈی میں عشاء کی نماز ادا کرتا اور پھر قرآن پاک کو پڑھتا تمام نمازوں میں صرف یہی ایک نماز تھی جو وہ باقاعدگی سے ادا کیا کرتا تھا کبھی بات کرتے کرتے وہ بے اختیار قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ دیتا اور اسے احساس ہوتا کہ امید اسے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی وہ مسکرا دیتا وہ جانتا تھا امید اس وقت اس کے بارے میں ٹھیک نہیں سوچ رہی ہوگی اس کی شادی کو چند ماہ گزرے تھے جب اسے اپنی فیملی میں ہونے والے متوقع اضافے کی اطلاع ملی امید غیر متوقع اور غیر معمولی طور پر خوش تھی اور زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کے بعد اس نے امید کے رویے میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں وہ یکدم بہت پرسکون اور مطمئن نظر آنے لگی تھی ایمان علی سے اس کا رویہ بھی یکسر بدل گیا وہ اس پر زیادہ توجہ دینے لگی اس کے زیادہ تر کام خود کرنے لگی اکثر وہ ایمان سے بچے کے بارے میں گفتگو کرتی اس کے لیے منصوبے بناتی ایمان حیران ہو جاتا اس میں آنے والی تبدیلیاں کچھ اتنی ہی غیر متوقع تھیں ایمان نے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا اور سبل اکثر فون پر اس سے گفتگو کرتی رہتی ایمان کا خیال تھا وہ اب تبدیل ہو گئی ہے پہلے کی طرح اس کے منگتر کی یاد اس کے ذہن سے فراموش ہو چکی ہے مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی ایک رات وہ اسے ڈنر کرانے کے لیے ایک ہوٹل لے گیا تھا وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی ڈنر کے بعد وہ امید کے ساتھ ہوٹل کے ہال سے نکل رہا تھا جب اس کے ساتھ چلتی امید کو یک دم ہوتے دیکھا اس نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا اس کے چہرے کی زردی نے اسے خوف زدہ کر دیا وہ بالکل ساکت سامنے دیکھ رہی تھی ایمان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا ہوٹل کی انٹرنس کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک نوجوان جوڑا اس کی توجہ کا مرکز تھا وہ دونوں دروازے تک آ گئے اور پھر ایمان نے اس مرد کو بھی اسی طرح ٹھٹکتے دیکھا پھر بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنے ساتھ موجود لڑکی کا بازو تھام کر اندر ہال میں چلا گیا امید بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگی ایمان بہت عرصے کے بعد اسے ایک بار پھر اسی ٹرانس میں دیکھا وہ دونوں نظروں سے اجل ہو چکے تھے مگر وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی ایمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ یکدم دم چونک گئے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سرد آواز میں پوچھا جہاں زیب امید نے سر ہلا دیا ایمان کو یک دم اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا یہ عورت اس کی بیوی تھی یہ عورت اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور یہ عورت اپنے سابقہ منگیتر کو دیکھ کر اب بھی اس اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی تھی وہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایمان بالکل خاموش رہا گھر جا کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا جب اس نے امید کو اپنے پاس آ کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا ایمان میں دراصل ایمان نے اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا مجھے کچھ کام ہے اسٹڈی میں جانا ہے اس نے اپنے لہجے کو حت الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی مگر میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں امید میں ابھی فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے مجھ سے کچھ بھی کہنے کی کوشش مت کرو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا وہ وہاں رک کے بغیر اسٹڈی میں آ گیا اس وقت وہ کچھ اتنا ہی دل برداشتہ تھا نماز پڑھنے کے بعد وہ کمپیوٹر پر اپنا کام کرنے لگا مگر اس کا ذہن ابھی تک منتشر تھا ایک گھنٹے بعد اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی وہ اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گئی ایمان کمپیوٹر پر اپنا کام کرتا رہا ایمان تم ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو رہے ہو میں کسی بات پر ناراض نہیں ہوں پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے کر تو رہا ہوں اس طرح نہیں مجھے کام کرنے دو وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے مانیٹر پر ابھرنے والی عبارت کو دیکھتا رہا میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں ضرورت نہیں ہے وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا تم کیوں کر رہے ہو اس طرح وہ کچھ جنجلا گئی میں کچھ نہیں کر رہا صرف صبر کر رہا ہوں کس چیز کے لیے صبر تم جانتی ہو میں ایکسکیوز تو کر رہی ہوں نا اس کا کیا فائدہ جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو تم کیوں کر رہی ہو ایک ایسے شخص کے لیے جس نے نو سال تمہیں منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی اس کے لیے پریشان کیوں ہو جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا میں نے اسے دھوکہ دیا اس نے مجھے نہیں چھوڑا میں نے اسے چھوڑا وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گیا تم نے کیوں چھوڑا اسے اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی کیونکہ میں اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتی تھی کیا ڈیمانڈز تھیں اس کی اس نے امید کو نظریں چراتے دیکھا ایمان نے اپنا سوال دہرا دیا زندگی میں کبھی کسی چیز نے اسے اس حد تک حیران نہیں کیا تھا نہ اس کا ذہن معاف اس نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا کس طرح اسے جہاں زیب کے ساتھ جانے سے انکار کیا اس کے سارے احسانات ساری مہربانیاں ساری محبت کے باوجود کس طرح وہ ذہنی ابتری کا شکار ہو گئی وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے بتا رہی تھی اور وہ خالی ذہن کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا سامنے بیٹھی ہوئی یہ عورت اپنی بہت سی کمزوریوں بہت سی خامیوں کے باوجود صرف ایمان کے لیے صرف دین کے لیے اپنے نفس کے سانپ کو کس طرح مار گئی تھی وہ کسی ترغیب کے نرگے میں نہیں آئی تھی اسے بے اختیار ایک مسلمان عورت کا شوہر ہونے پر فخر ہوا ایک ایسی عورت جو محبت کو ایمان کے لیے چھوڑ سکتی تھی تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے اور تم نے اس کا ایک مطالبہ تسلیم نہیں کیا کسی کی کوئی مہربانی کوئی احسان اور کوئی محبت اگر بدلے میں گناہ مانگے تو اسے اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے جس طرح تم نے چھوڑا تمہاری دوستوں نے تم سے غلط کہا کہ تم نے سچی محبت کھو دی تم نے ایک ایسے خود غرض انسان سے چھٹکارا پایا جو تم کو جہنم میں لے جاتا اور تمہاری دوستیں تمہیں ایک ایسے کام پر اکسا رہی تھیں جس پر اسلام حد نافذ کرتا ہے جس کے کرنے والے کو سنسار کیا جاتا ہے تم نے محبت اور ایمان میں سے ایمان کا انتخاب کیا ٹھیک کیا اس نے امید کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا مگر وہ مجھے یاد کیوں آتا ہے میں اسے بھول کیوں نہیں جاتی وہ اب بری طرح بلک رہی تھی تم کوشش کرو گی تو اسے بھول جاؤ گی میں کوشش کرتی ہوں مگر میں نہیں جانتی مجھے کیا ہو جاتا ہے شاید میں نارمل نہیں ہوں ایمان میں چاہتی ہوں میں ماضی سے پیچھا چھڑا لوں کم از کم اب تو میں سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں مگر ایسا نہیں ہو پاتا وہ بالکل بے بس نظر آ رہی تھی اور وہ اسے تسلیاں دینے لگا اس رات اسے سلیپنگ پلز کی مدد سے سلانے کے بعد وہ خود اسٹڈی میں بیٹھا اس کے انکشاف کے بارے میں سوچتا رہا چند دنوں کے بعد ڈاکٹر خورشید نے اسے کہا کہ وہ اب اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں اپنے عزیز و اقاب اور کمپنی کو بتا دے اور اپنے کاغذات میں اپنا نام تبدیل کروا لے اس نے ان کی بات پر سر جھکا دیا وہ خود بھی اب یہی چاہتا تھا اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ سب اس کے نئے نام اور مذہب سے واقف ہو جائیں تاکہ بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اس نے اپنی کمپنی کے ڈائریکٹر کو تحریری طور پر اپنے نام اور مذہب کی تبدیلی سے آگاہ کر دیا اور یہ جیسے سب کے لیے ایک بڑا شوق تھا اسے ملنے والی پرموشن روک لی گئی اور اسے پہلے ہی اس بات کی توقع تھی مذہب کی تبدیلی ایسا عمل تھا جس سے اس کی کمپنی کی انتظامیہ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی وفاداریاں متاثر ہوں گی ریجنل چیف نے اس سلسلے میں اس سے لمبی چوڑی بات کی اور کمپنی کی انتظامیہ کا موقف اس کے سامنے پیش کر دیا وہ اگر اپنا موقف بیان نہ بھی کرتے تو بھی وہ اچھی طرح سے اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ یہ کمپنی امریکن یہودیوں کے سرمایے سے چل رہی تھی کسی مسلمان کو وہ اتنے بڑے عہدے پر کبھی نہ لاتے ڈاکٹر خورشید کے مشورہ کے بعد اس نے کمپنی میں اسی عہدے پر کام کرتے رہنے کی بجائے ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا امید کو اس نے اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو اپنی کمپنی سے ریزائن کرنے کے بعد اس نے جرمنی جا کر اپنے ماں باپ کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا اور اس کے بعد امریکہ جا کر اسے کچھ کمپنیز میں انٹرویو دینے تھے اس نے امید سے یہی کہا کہ وہ آفس کے کام سے جرمنی جا رہا ہے مگر ہی دنوں اتفاقاً اس کے ایک فیملی فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی امبیسی سے اس نے امریکہ کا مذہبی رسومات میں شرکت کا ویزا بھی لیا کیونکہ اس طرح اسے فوری طور پر ویزا مل گیا تھا اس سے پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ جرمنی میں قیام کے بعد وہیں سے ویزا لے کر امریکہ چلا جائے گا کیونکہ اس کے پاس جرمنی کی شہریت تھی مگر پھر اپنے والدین سے بات کرنے کے بعد اس نے پہلے جرمنی ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا اس نے سوچا تھا کہ وہاں سے اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا جائے گا اور امریکہ جانے سے پہلے اسے اپنے والدین کو اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتانا تھا یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ایئرپورٹ پر اسے سمانتھا مل گئی وہ اپنی جاب چھوڑ کر پاکستان سے واپس جا رہی تھی فلائٹ میں وہ اس کے ساتھ رہی ایمان کے والدین کے لیے اس کے مذہب کی تبدیلی ایک شوق تھا یہودی ایسائی ہونے کی توقع رکھتے ہوئے وہ یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا اور پھر مذہب کا انکشاف اس نے تقریباً پوری فیملی کے سامنے کر دیا تھا پیٹرک خاص طور پر غم و غصے سے برا حال تھا وہ اپنا اپنی فیملی کے سامنے بالکل بے وقت ہو کر رہ گیا تھا ایک اعلیٰ نصب یہودی کا بیٹا مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے پاس باقی کیا بچتا ہے اس کی فیملی نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ ایمان علی کو اسلام چھوڑنے پر آمادہ کرے یا پھر ایمان سے قطع تعلق کر لے پیٹرک اور سبل نے ایمان کو بری طرح مجبور کیا تھا ڈرا کر دھمکا کر جذباتی طور پر بلیک میل کر کے مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا پیٹرک کو اب احساس ہوا کہ انہیں اس طرح اچانک گھر کا تحفہ کیوں دیا تھا یقیناً وہ یہی چاہتا تھا کہ جب وہ انہیں اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتائے تو وہ کوئی اعتراض نہ کریں مگر یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی جب ان دونوں کے بہت سمجھانے پر بھی وہ اپنی بات پر جمع رہا تو پھر انہوں نے اس سے کہا کہ وہ اسلام چھوڑ دے یا پھر ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ دے ایمان علی نے انہیں اپنی بات سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ دونوں بھی اس کی طرح اپنی بات پر جمے ہوئے تھے اسے اپنی فیملی کا رد عمل دیکھ کر اپنے ماں باپ سے اسی بات کی توقع تھی اپنے ماں باپ کے لیے گھر خریدتے ہوئے وہ بھی یہ جانتا تھا کہ یہ تحفہ اس کی طرف سے اس کے والدین کے لیے آخری تحفہ ہو سکتا ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے لیے والدین سے الگ ہونا بہت تکلیف دہ تھا اور صرف اس کے لیے ہی نہیں اس کے والدین کے لیے بھی اکلوتی اولاد سے اس عمر میں اس طرح مکمل طور پر الگ ہو جانا بہت مشکل تھا مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا وہ خود کو پہلے سے اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا مگر اس کے باوجود جرمنی سے امریکہ جاتے ہوئے اسے بہت زیادہ ڈپریشن تھا امریکہ میں اس نے ان کمپنیز میں انٹرویوز دیے جہاں وہ پچھلے کچھ عرصے سے اپلائی کر رہا تھا چند دن انٹرویوز میں مصروف رہنے کے بعد ایک شام وہ پیدل قریبی مارکیٹ جانے کے لیے نکلا اسے یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے چند سے آفاموں نے یکدم اسے راستے میں روک لیا گن پوائنٹ پر انہوں نے اس کی تمام جیبیں خالی کروا لیں اس نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان لوگوں نے بری طرح پیٹا ریوالور سے سر کے پچھلے حصے میں لگائی گئی ضربوں نے اسے ہوش سے حواس سے محروم کر دیا ایک ہفتے کے بعد اسے جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی اس لیے ڈاکٹرز اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے مگر ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کئی دنوں تک رابطے کے لیے نمبر نہیں بتا سکا تھا آہستہ آہستہ وہ ذہنی طور پر نارمل ہونا شروع ہوا اور تب اس نے سوچا کہ امید کو اس حادثے کی اطلاع دینا بیکار ہوگا وہ خام خواہ پریشان ہوگی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے پاکستان فون کیا مگر اسے پتا چلا کہ امید راول پنڈی جا چکی ہے اس نے کچھ دن اور امریکہ میں گزارے اور اسی دوران دو کمپنیز سے اسے جاب کی آفر ہو گئی اور وہ مطمئن ہو کر پاکستان آ گیا راول پنڈی میں امید کے رویے نے اسے حیران کیا اور وہ آہستہ آہستہ یہ حیرانی پریشانی میں تبدیل ہونے لگی تھی وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کے باہر جا کر رابطہ ختم کرنے پر وہ اس قدر پریشان ہوگی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گی وہ اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا مگر وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی لاہور آنے کے بعد بھی اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوا وہ لاہور پہنچ کر اپنے کچھ کام نپٹانے گھر سے باہر چلا گیا جب واپس آیا تو گیٹ پر بہت بار ہارن دینے کے باوجود بھی گیٹ نہیں کھلا وہ کچھ پریشان ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ خود اتر کر چوکی دار کو آواز دیتا گیٹ ایک دم کھل گیا چوکی دار کی بجائے امید نے دروازہ کھولا تھا اس کے استفسار پر اس نے کہا تھا کہ وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے چلا گیا ہے اس لیے گیٹ کھولنے کے لیے اسے آنا پڑا گھر کے اندر جانے پر اس نے ملازم کو بھی وہاں نہیں پایا امید نے اس سے کہا کہ وہ اسے بھیج چکی ہے اسے امید کی حرکات کچھ عجیب لگی تھی مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا اندر بیڈ روم میں آ کر اس نے اپنے سارے گفٹس کمرے کے کارپٹ پر پھیلے ہوئے دیکھے اس کی رنجیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اس نے کار پر پر سے تمام چیزیں اٹھائیں اور انہیں ڈریسنگ روم میں رکھ دیا وہ روز رات کو ریوالور چیک کر کے رکھتا تھا اس رات بھی اس نے اپنے معمول کے مطابق دراز میں سے ریوالور نکالنا چاہا مگر ریوالور وہاں موجود نہیں تھا باری باری اس نے اپنی تینوں دراز دیکھے مگر ریوالور کہیں بھی نہیں تھا اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے امید نے ریوالور کہیں اور رکھا ہو مگر امید سے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا وہ اس کے انکار پر حقہ بکا رہ گیا اگر ریوالور امید نے نہیں اٹھایا تو پھر ریوالور کہاں جا سکتا ہے اس کی تشویش میں یک اضافہ ہو گیا پھر اس نے یہ سوچ کر ہر جگہ ریوالور ڈھونڈنا شروع کیا کہ شاید وہ کہیں اور رکھ کر بھول گئی ہے مگر تمام الماریاں دیکھنے کے بعد بھی اسے ریوالور نہیں ملا اس کی پریشانی میں یہ سوچ کر اضافہ ہو رہا تھا کہ امید یہاں اس کی عدم موجودگی میں اکیلی تھی اگر کچھ ہو جاتا اور اسے ریوالور کی ضرورت پڑتی تو پھر کیا ہوتا مگر امید اسے بالکل پریشان نظر نہیں آ رہی تھی وہ بالکل بے فکر تھی اس نے اس کی لاپرواہی کا احساس دلانے کی کوشش کی مگر جواباً وہ اسے جگڑنے لگی وہ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا وہ اسے جھوٹا فراڈ اور گناہ گار کہہ رہی تھی وہ بے حد دل برداشتہ ہو گیا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پاکستان واپس آیا تھا صرف اس کے لیے تاکہ اب اس کی شناخت مسلمان کے طور پر ہو اور اس کے بچے کو یا امید کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے مگر وہ اب بھی اس کے ماضی کے حوالے سے طنز کر رہی تھی اس وقت اس کا ذہن بس یہیں تک گیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب اسے کسی اور حوالے سے کہہ رہی ہے اس کی باتوں کے رد عمل میں بھی وہ بالکل خاموش نہیں رہ سکا شاید یہ جھگڑا اور طول پکڑتا مگر پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ جس حالت میں ہے اس میں ذہنی طور پر کسی تکلیف سے گزرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے امید کو وضاحت پیش کی اس کی چھٹی اس کی چھٹی ہی یکدم اسے کسی خطرے سے آگاہ کرنے لگی تھی روالور کا غائب ہونا چوکیدار کا چلے جانا اور ملازم کا بھی وہاں نہ ہونا یہ سب کچھ کوئی باقاعدہ پلاننگ بھی تو ہو سکتی تھی اس نے فون کر کے ایک سیکیورٹی ایجنسی سے گارڈ منگوایا اور پھر انٹرکام پر ملازم کو بلا کر اسے روالور کے بارے میں پوچھا ملازم روالور کے بارے میں بے خبر تھا ایمان کی پریشانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا اس نے ملازم کو واپس بھیج دیا گارڈ کے آنے کے بعد اس نے اندرونی دروازہ بند کرنے سے پہلے پورے گھر کو اچھی طرح چیک کیا کہیں بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی اچھی طرح دروازے لاک کرنے کے بعد اس نے کچن میں جا کر کچھ کھایا اور پھر اسٹڈی میں چلا گیا کچھ دیر وہ پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا امید کا رویہ اس کے لیے بہت حوصلہ شکن تھا اس نے اپنے ذہنی انتشار پر قابو پانے کے لیے قرآن پاک کا انگلش ترجمہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا پندرہ بیس منٹ وہ اس کام میں مصروف رہا پھر وہ قرآن پاک واپس رکھنے کے لیے شیلف کی طرف آیا قرآن پاک رکھتے ہوئے اسے کونے میں پڑی ہوئی وہ کتابیں نظر آئیں جو باہر جانے سے کچھ دن پہلے ڈاکٹر خورشید نے اسے دی تھی اس نے ابھی تک ان کتابوں کو نہیں پڑھا تھا قرآن پاک کے بعد اس نے ان میں سے ایک کتاب نکالی اور کتاب نکالتے ہی اسے جیسے کرنٹ لگا کتاب کے پیچھے شیلف پر ریوالور نظر آ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ریوالور کمرے سے اسٹڈی میں کیسے آ گیا کتاب واپس رکھ کر اس نے ریوالور نکالا اس کا چیمبر چیک کیا چیمبر میں پوری گولیاں تھیں جبکہ اس ریوالور کا سیفٹی کیس ہٹا ہوا تھا وہ ریوالور لے کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آ گیا کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریوالور میں سے ساری گولیاں نکال لیں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید امید کسی دن یہاں رات کو اسٹڈی میں کچھ وقت گزارنے آئی ہو اور اس وقت وہ ریوالور بھی ساتھ لے آئی ہو مگر ریوالور کو کتابوں کے پیچھے کس لیے چھپایا گیا کیا امید نے اسے اٹھا کر وہاں رکھ دیا یا پھر ملازم نے مگر کیوں اس کا ذہن ایک بار پھر الجھ گیا ریوالور کی گولیاں نکال کر اس نے دراز میں رکھ دیں جبکہ ریوالور میز پر رکھ دیا اس کا خیال تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ ریوالور کو لوڈ کر کے اپنی دراز میں رکھ دے گا پھر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا نماز پڑھنے کے دوران ہی اسے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا اسے حیرت ہوئی اس کا خیال تھا کہ امید اب تک سو چکی ہوگی اسلام پھیرنے کے بعد اس نے اس سے وہاں آنے کے بارے میں پوچھا وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب اس سے کون سی بات کرنا چاہتی تھی مگر اس نے امید سے انتظار کرنے کے لیے کہا نماز پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو کر پلٹا اور ساکت ہو گیا اسٹڈی ٹیبل پر موجود ریوالور اب امید کے ہاتھوں میں تھا اور وہ اس کا نشانہ لیے کھڑی تھی اور پھر اس نے ٹریگر دباتے ہوئے دیکھا اور سب کچھ ایک جھماکے کے ساتھ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا ریوالور وہاں کیوں آیا تھا کس لیے چھپایا گیا تھا چوکیدار کی عدم موجودگی ملازم کو بھیجا جانا میرے خود آیا کیا یہ عورت جو میری بیوی اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے مجھے قتل کرنا چاہتی ہے یہ عورت جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں اس نے تکلیف سے سوچا وہ جانتا تھا ریوالور خالی تھا مگر اس کا دل چاہا کہ کاش وہ ریوالور خالی نہ کرتا وہ اسے وہیں رہنے دیتا سب کچھ آگ کی لپیٹوں میں آ گیا تھا رشتہ اعتبار اعتماد اسے یاد آیا کہ ڈاکٹر خورشید نے کہا تھا تم صحیح رستے پر قدم بڑھا چکے ہو مسلمان ہو چکے ہو اب تم آزمائشوں کے لیے تیار رہو پچھلے ایک ماہ سے وہ ایسی ہی آزمائشوں سے گزر رہا تھا اور باہر ہر بار وہ فخر سے سوچتا تھا کہ آزمائشوں نے اسے سرنگو نہیں کیا مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آزمائشوں کے بھی درجے ہوتے ہیں اور جن آزمائشوں سے گزرا تھا وہ ابتدائی نوعیت کی تھیں مگر اب اس کے سامنے جو آزمائشیں آن کھڑی ہوئی تھیں وہ اس کے لیے بہت سخت جان ثابت ہو رہی اس نے امید کی آنکھوں میں پہلے کبھی اپنے لیے اتنی نفرت نہیں دیکھی اس نے اس کی زبان پر اپنے لیے اتنا زہر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے اسے خود پر ریوالور پھینکتے دیکھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت مجھے اتنی تکلیف دے سکتی ہے جسے میں نے کبھی سخت ہاتھ بھی نہیں لگایا اس نے اس پر الزامات کی بارش کر دی تھی وہ چلا رہی تھی وہ سنتا رہا شاید وہ اسی طرح سنتا رہا شاید اسی طرح سنتا رہتا اگر وہ اسے ایمان علی کی بجائے ڈینیل ایڈگر نہ کہتی اسے اس وقت امید کی زبان سے اپنا پرانا نام ایک گالی کی طرح لگا وہ برداشت نہ کر سکا صرف اس ایک نام کے لیے وہ پچھلے ایک ماہ سے کیا کیا برداشت کر رہا تھا اس نے اپنے ماں باپ چھوڑے اس نے اپنا شاندار کیریئر چھوڑ دیا ایک اچھا مسلمان ایسی چیزوں پر استقامت اور ثابت کرنی دکھاتا ہے میں بھی یہی دکھاؤں گا پیدائشی مسلمان نہ صحیح مگر میں مسلمان ہوں اور مجھے بھی تکلیف اور آزمائش میں صبر سے کام لینا چاہیے وہ سوچتا رہا اور اب ایک بار پھر اسے اس کے پرانے نام سے پکارا جا رہا تھا اس کے ایمان پر شک کیا جا رہا تھا وہ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا صرف ایک شخص کسی پوری شخصیت کو اس طرح مس کر سکتا ہے اس طرح توڑ پھوڑ سکتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ زندگی میں کوئی رشتہ قائم کر کے بھی بے اعتمادی اور بے یقینی کا اس طرح شکار رہے کہ ہر لمحے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین کھینچتا رہے اس نے سوچا تھا اگر اس کی زندگی میں جہاں زیب نہ آیا ہوتا تو کہ یا یہ پھر بھی ایسی ہوتی وہ اس سے محبت کرتا تھا وہ اس کا یقین چاہتا تھا مگر اس دن اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ ساری عمر اسے اسی طرح ایمان کی کسوٹی پر پرکھتی رہے گی وہ اب کم از کم یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے بار بار اس کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا پڑے یہ بہت تکلیف دہ کام تھا اس وقت اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے اس نے سوچا اگر کسی شخص کو ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے کیا اس کے ساتھ بار بار اذیت سے دوچار ہونے کے لیے رہنا چاہیے بھی یا پھر ایک بار اذیت سے گزرتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے ہاں شاید مجھے اس سے الگ ہی ہو جانا چاہیے ورنہ کبھی نہ کبھی اس کی بے یقینی میرے ایمان کو ختم کر دے گی میری استقامت اور ثابت قدمی کو ہلا دے گی پھر میں کیا کروں گا اس نے سوچا وہ عورت اسے ایمان تک لائی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسی کی وجہ سے وہ ایمان کھو دیتا اسے ایک بار پھر فیصلہ کرنے میں چند منٹ لگے تھے اس نے امید کو اختیار دے دیا تھا کہ اس بار وہ انتخاب کر لے وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن میں آ گیا اس کے وجود پر اترتی تھکن اسے مزمحل کر رہی تھی وہ ڈائننگ ٹیبل پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا کچھ وقت گزرا تھا پھر اس نے کچن میں اپنے قریب ایک آہٹ سنی اور